حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو اور اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ شیطانوں سے پیدا ہوئے ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر سات سو انہتر